اور اگر تم جھٹلاؤ تو تم سے پہلے کتنی ہی گرو جھٹلا چکے ہیں اور رسول کے ذمہ ناؤ مگر صاف پہنچا دیا